سورہ توبہ میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی اس میں اصل میں ہمارے نے یہ لکھا کہ اگر ابتدا سورہ توبہ سے کریں گے تو بسم اللہ شریف پڑھنے میں حرج نہیں اور اگر پڑھتے ہوئے آئے ہیں پیچھے سے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جائے گی